حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سفر میں تھے کہ صحابہ کو پیاس نے ستایا تو جلد باز لوگ آگے بڑھ گئے اور میں اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا تو آپ نے فرمایا اللہ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے اس کے نبی کی حفاظت کی سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اٹھائیس